حضرت یعلا بن امیہ فرماتے ہیں کہ میں طائف میں آیا تو حضرت انبزہ بن ابو سفیان کے پاس گیا جبکہ وہ قریب الموت تھے میں نے ان میں گھبراہٹ محسوس کی تو میں نے کہا مت گھبرائیں آپ نیکی پر قائم ہیں یا انشاءاللہ آپ سے اچھا سلوک ہوگا انہوں نے فرمایا مجھے میری ہمشیر محترمہ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ نے خبر دی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص دن رات میں بارہ رکعت یعنی سنن موقعہ پڑے گا اللہ اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنا دے گا ابو یونس قشیری نے ان سب کی مخالفت کی ہے سنن نسائی حدیث نمبر ایک ہزار آٹھ سو